حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص لات کی قسم کھائے وہ کہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ میں تم سے جوا کھیلوں تو اسے صدقہ کرنا چاہیے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھے